السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <clears throat> وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ لَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون <coughs> معزز حاضرين تقريبا اسٹیٹ کے ذمہ داروں کی جانب سے الحمد جو درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے اس میں آپ حضرات شامل ہوتے رہتے ہیں ان دروس میں درس قرآن درس حدیث اور اسی طریقے سے سیرت النبی کا درس آپ حضرات سنتے رہتے ہیں آج کی یہ کڑی انہی دروس میں سے ایک درس جو درس قرآن جو ہر ہفتہ الحمدللہ ہو رہا ہے اس میں ہمارا آپ شامل ہیں اب تک آپ حضرات کے درمیان صورت البقرہ کی آیت نمبر اکہتر تک کی تفسیر ہو چکی ہے اور اس کا ترجمہ تفسیر آج کی تلاوت آیت نمبر بہتر سے ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے وہ اس قتل تم نفسن فدار تم فیحا اللہ مخر جم تم تک تمون جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا آپ نے سنا اس سے پہلے کے درس میں کہ یہودیوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور وہ قتل رات کے اندھیرے میں ہوئی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا قاتل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قاتل کون ہے قتل کس نے کیا اس معاملے کو لے کر بڑی ہنگامہ آ ہوئی کہ قاتل کون ہے قاتل کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ گائے ذبح کرے ایک گائے ذبح کرے تو موسا علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو تاکہ قاتل کی شناخت ہو سکے قوم نے کہا کہ موسا مذاق کرنے کو ہمیں ملے کیا آپ کو یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کر کے قاتل کو پتہ چلے گا قتل کس نے کیا اس سے گائے سے کیا مطلب ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہم ظالم ہونے سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل ہو جائیں اللہ بچائے کیسی بات ہم جاہل ہو جائیں یعنی مذاق کرنا کسی سے بلا وجہ جیالت کی باتیں ہیں یہ موسا علیہ السلام کے قول کے مطابق بلا وجہ کسی سے مذاق کرنا ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا یہ جہالت کی باتیں ہیں تو موسا علیہ السلام نے کہا انی اعوذ باللہ ان تکون من الجاہلین ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جاہل ہو جائیں بہرحال بڑے بحث اور تکرار کے بعد گائے کیسی ہونی چاہیے کس رنگ کی ہو کتنی چھوٹی ہو کتنی بڑی ہو کیسا ہو ہر طریقے کے سوالات کے بعد بہرحال ایک مسئلے پر پہنچا اور وہ لوگ ایک جانور کو ذبح کیا گائے کو ذبح کیا گائے کے ذبح ہونے کے بعد جو حکم تھا کہ کوئی کچھ حصہ اس کو لگایا جائے جس کی وجہ سے قاتل کا پتہ چل جائے اور چنانچہ قاتل کا پتہ چل گیا یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں دہرا رہا ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا یہاں یہ بات بھی عقیدے کی بات ہے کہ انسان جیسا بھی عمل نیکی کرے چھپا کر تو بھی برائی کرے چھپا کر تو بھی اللہ چاہے تو دونوں کو ظاہر کر سکتا ہے یہ بات ہر انسان کے علم میں اور اس کے عقیدے میں موجود رہنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے خلوت میں کریں جلوت میں کریں تنہائی میں کریں لوگوں کے سامنے کریں یا بالکل دروازہ کو بند کر کے کریں ایک ذات ایسی ہے جس کی نظروں کے سامنے ہر چیز موجود ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اللہ وہ ہے جو علیم بذات صدور ہے جو انسان کے دلوں کے بھی راز کو جاننے والا ہے جو انسان کے دل کے اندر جو بات ہے اللہ اس چیز کو بھی جاننے والا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر انسان رات کی تنہائی میں یا گھر کے دروازہ کو بند کر کے اگر کوئی برائی کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہماری برائی کو لوگوں کے سامنے آیا کر دے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی کو اگر وہ چھپ کر کے بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسا کام کرے نیکی والا عمل کرے نیک کام کرے اور اگر وہ نیکی والا عمل کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے اگر وہ چھپا کر کے بھی کرتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں ایسے الحمد دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جو چھپا کر کے عبادت کرتے چھپ کر کے عبادت کرتے کچھ نیکی کرتے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو چھپ کر کے کرتے ایسے لوگ ہیں تو اگر کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو کام نیکی والا ہے جس کو آپ چھپا کر کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کرے گا بھی تو عوام تک آپ کی گھسائی نہیں ہوگی آپ کی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کے نزدیک مزید معتبر بننے کا آپ کا ذریعہ ہوگا لوگ آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے لیکن اگر وہی کام برائی والا عمل ہے غلط کام ہے اگر اس کو چھپا کر کے کر رہے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کی غلطی کو اللہ ظاہر کر دے جس دن اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا آپ رسوا ہو جائیں گے شرمندہ ہوں گے ذلیل ہوں گے تو لہٰذا چاہیے کہ ہم ایسے عمل سے اجتناب کریں جس کے وجہ سے اگر وہ کام سامنے آ جائے وہ ظاہر ہو جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑے تو جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ یہ سوچ کر قتل کیے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کر رہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر برائی کو ظاہر کرنا چاہے لوگوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا فقل ندربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ہم نے کہا <clears throat> کس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو گائے کا ایک ٹکڑا مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول اس کو کہا قاتل قتل کرنے والا مقتول جس کو قتل کیا گیا جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم کے حصہ پر اس گوشت کا ایک ٹکڑا لگا دو تو کیا ہوگا کزالی کا یو اللہ الموتا تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا اس کو قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہو جائے گا جی کا اٹھ جائے گا پھر سے وہ زندہ ہو جائے گا اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل بندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے دراصل اس واقعہ کے جو اہم مقاصد میں سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ بدعقیدگی کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں مر گیا سڑ گیا گل گیا کہاں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کون سی بات ہے کہ قبر میں پھر وہاں سے زندہ ہونا پھر اٹھائے جانا پھر سوال و جواب یہ سارا معاملہ جس کو دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی جس کا انکار کرنے والی ہے اور اس کی نزدیک یہ عقیدہ انسان مر گیا سڑ گیا معاملہ ختم اسی دنیا کے اندر دوبارہ زندہ اٹھایا جانا یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس واقعہ کے ذریعے سے دراصل اپنی اس عظیم نشانیاں کو دکھلا رہا کہ دیکھو ہم اسی طرح مردوں کو پھر سے زندہ کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا قال ابراہیم رب ارینی کی فتح بوتا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کر دیں گے اللہ نے فرمایا تو امین اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں کیا ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں ابراہیم نے کیا کہا علیہ السلام نے کیا کہا بلا لیت نقل بھی ہاں ایمان تو ہے لیکن ذرا اطمینان قلب کے لیے بھی ذرا سا دل کو سکون ہو جائے اور یقین اور پکا ہو جائے عین الیقین آنکھوں سے دیکھا ہوا یقین دو یقین ہوتا ہے ایک علم الیقین تین علم ہیں ایک حق الیقین ایک عین الیقین ایک وہ یقین جو انسان علم کے ذریعے حاصل کرتا ہے ایک وہ یقین ہوتا ہے جو انسان دیکھ کر کے حاصل کرتا ہے جب تک دیکھ لیا کہ کسی چیز کو تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا اس کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا مثال کے طور پر کوئی ایک سامان ہے ایک موبائل ہے ہم اس کی تعریف غائبانہ میں کر رہے ہیں غائبانہ تعریف لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں فلاں سیٹ ہے فلاں ہے یہ ہے اس کا یہ فیچر ہے اس کا یہ فنکشن ہے یہ فلاں چیز ہے آپ نے موبائل کو دیکھا نہیں ہے لیکن چونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کو علم کے حد تک اس کا یقین آ گیا آپ کو کہ ہاں ایک ایسا سیٹ ہے ایک ایسا موبائل ہے جس کے ذریعے فنکشن ہے یہ سامان ہے اب اسی موبائل کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دیکھ لیا سارے فنکشن دیکھ لیے سارے فیچر دیکھ لیے اب کیا ہو گیا عین یقین ہو گیا آپ کو آنکھ سے دیکھ کر یقین ہو گیا آپ کو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس عین الیقین کے لیے ذرا دیکھ لیتے اپنے آنکھ سے تو ذرا اطمینان اور زیادہ ہو جاتا تو اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ذرهن ياتين قصايا سورہ بقرہ کی ایت ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم چار پرندے کو پکڑو چاروں کو ذبح کر دو اور قیمہ قیمہ کر دو سب کو اور چار جگہ مختلف جگہ پہ رکھ دو اور سب کا نام لے لے کر کے پکارو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا سب پرندے اپنے اپنے جگہ سے اڑ کے سامنے چلے آئے تو کیا کہا ان اللہ علی کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی موقع پر اس بات کو بیان فرمایا جیسا کہ اس سے پہلے آج گزری ثم بعثناکم من بعد موتکم جن چالیس لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کے تور پر گئے تھے جن کو موت دے دی گئی تھی پھر سے اللہ نے زندہ کیا تھا ان کو اللہ من بعد لعلكم تشکرون ہم اسی طریقے تم کو پھر زندہ کیے بعد اس کے تم کو مار دیے تھے تم کو ہم تاکہ تم شکر ادا کرو <coughs> تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی اس عظیم قدرت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر سکتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتا ویریکم آیاتی لعلکم تاخلون اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے ذہن کو جھوڑنے والی آیت ہے ہم سب کے لیے غور و فکر اس بات پر ہے اس اس آیت کے اندر موجود ہے ہم سب غور و فکر کریں اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم اسد قلوبکم من بعد ذلك فہی کل حجارت او اشد ایک انسان گمراہی پہ پڑا ہوا اس کے سامنے حق کو بیان کرنے والا کوئی نہیں اس کے لیے اگر کوئی ایکسکیوز اس کے پاس میں ہے اگر کوئی بہانہ ہے تو شاید جائز بہانہ ہو اس کے پاس میں کہ بھائی میرے پاس حق بتانے والا کوئی نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جائز بہانہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسا شخص جو دینی مجلس میں بیٹھ رہا ہے قرآن اور حدیث کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے ام کرام سے تعلقات اس کے ہیں سارے مراسم اس کے ساتھ ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے دن بھر قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہا ہے اس کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے اس کے سامنے حدیث پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے وہ انسان جیسا کل تھا ویسا ہی آج بھی ہے کل بھی وہ بدعقیدہ تھا آج بھی بدعقیدہ ہے کل بھی وہ سے دور تھا آج بھی سے دور ہے کل بھی وہ اخلاق کردار کا سے بالکل دور تھا آج بھی وہ اخلاق کردار کے معاملے میں ویسا ہی ہے سب کچھ ویسا ہی ہے دراصل کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کا دل حق کو قبول کرنے کو اب تیار نہیں ہے پتا چلا انسان کا جو دل ہے وہ دل حق کو قبول کرنے کو تیاری نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ایسی مثال ان لوگوں کے تعلق سے دی کتنے واقعات تمہارے سامنے آ گئے یہودیوں کے تعلق سے بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کتنے واقعات تمہارے سامنے آئے محصور کیا گیا تم کو تم کو اللہ نے آسمان میں بادل کو بھیج دیا آسمان سے کھانا نازل فرما دیا چشمے جاری کر دیے تمہارے پاس اختلاف ہو گیا کسی ایک کے قدل کو لے کر اللہ اس اختلاف کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں دے رہا ہے تم کو اس نشانیوں کے وجہ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تم توریت پر ایمان لے آتے موسا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے یہ تمہاری ذمہ داری تھی لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اے بنی اسرائیلیو اے یہودیو تم نے ایسا نہیں کیا تم نے اب تک یہود تم اب تک تورات پر ایمان نہیں لائے تم اب تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے کیوں ہوا ایسا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھر کی سختی ہم جانتے ہیں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے پتھر کیا کوئی انسان اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال لا سکتا ہے انسانی دل ایک طرف ہو اور پتھر ایک طرف ہو دونوں کا موازنہ کرے سخت کیا ہے دونوں کا موازنہ کرے موازنہ کا سخت کیا ہے ایک طرف دل ایک طرف پتھر ہے کیا چیز سخت ہے پتھر سخت ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دل کے تعلق سے فرما رہا ہے تمہارے دل تو پتھر پتھر کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے او اشد قصوا یعنی کہ یہ دل اتنا سخت ہو گیا انسان بولتا ہے نا کہ بہت سخت دل انسان ہے اس دل کے اندر بہت سختی ہے دل کے اندر نرمی نہیں ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کی تعلیم دی ہے اور طریقے بتائیں کہ دل کی نرمی کیسے ہونی چاہیے اور دلوں کی اصلاح کا حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ دل انسانی اعضا کا مرکز ہے یہ دل یہ دل انسانی اعضا کا مرکز ہے اس کے سارے جسم کے اندر جو بات دوڑے گی وہ دل کے ذریعہ ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مزغہ جان لو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله اگر وہ درست ہے تو سارے اعضاء درست ہیں واذا فسدت اور اگر وہ بگڑ گیا تو فسد الجسد كله سارے اعضاء بگڑ گئے اور رتبہ کیا ہے اللہ وہی القلب جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے نبی کریم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صحابہ کرام کے دل کی صفائی کی تھی دل کے اندر اس قدر پاکیزگی آ گئی دل کے اندر اتنی تہارت آ گئی کہ آپ غور کیجئے کہ وہ قوم جو شراب کی رسیا تھی وہ قوم جو شراب کی رسیا تھی رسیا شراب پینا جس کا شیوا تھا شراب پینے میں جو لوگ ماہر تھے اس قوم کو جب شراب کے حرمت ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو مدینے کی گلیاں شراب کی سے بہ جاتی ہے کیا تھا کس وجہ سے ہوا کون سی طاقت تھی کون سی قوت تھی وہ قوت وہ تھی جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کے کے دل اندر صفائی کی تھی دلوں کی اصلاح کی تھی تو دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصد من بعد او اشد پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اب اللہ تعالیٰ پتھر کی کچھ کوالٹی بیان کر رہا ہے یہاں پر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں اب دیکھیں کبھی پہاڑ کے اوپر سے دیکھیں پانی کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کو آپ شار کہتے ہیں پہاڑ جو ہے جو پتھروں سے بھرا ہوا ہے وہ پتھر پھٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس سے نہریں بہ جاتی ہیں جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں سیر و تفریح کے لیے غرض سے جاتے ہیں آبشار دیکھنے کے لیے چشمے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بھائی پیارے پہاڑ سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کبھی آپ نے غور کیا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے پتھروں سے پانی آ رہا ہے پتھروں کے اندر سے اللہ نے پتھر کے اندر بھی صلاحیت رکھتی ہے وہ بھی پانی دے دیتا ہے اتنا موم اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ وہاں سے پانی بہ بالکل ایک, ایک نہر بہ جاتی وہاں سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارِ اس کی وجہ وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا بہت سارے پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں پتھر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد پھٹ جاتے ہیں اس سے پانی بہ جاتی اس سے دو دو پتھر ٹکرائے آپس میں پتھر پھٹ گیا اور اسے پانی بہ نکلی لوگ اس کو سیر و تفریح کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ اس کو سیر کی نگاہ سے دیکھتے تفریح کی نگاہ سے دیکھتے چلو وہاں دیکھے کس طرح پتھر سے پانی پھوٹ رہا ہے کچھ تفریحی مقامات ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اس غرض سے کہ وہاں پتھر سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے ذرا اس منظر کو دیکھیں گے کس طرح پتھر سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے حالانکہ سیر و تفریح سے زیادہ یہ عبرت ناک چیز ہے یہ ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ہیں اس پر غور کریں اس پر فکر کریں کہ سخت ترین پتھر اس کا پھٹ جانا اور اس سے پانی کا نکلنا کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اس دل کے اندر حق آ حق پیوس نہیں ہو رہی حق سننے کو تیار نہیں حق قبول کرنے کو تیار نہیں حق ماننے کو تیار نہیں ہے ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے ہمارے سامنے ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی کتنی نشانیاں ظاہر ہو گئی اس کے باوجود کیا ہے ہمارا جو حال ہے جہاں کل تھے وہیں آج ہے جہاں کل تھے وہیں آج ہے ہماری زندگی کے اندر ایک رتی کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے دلوں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پہاڑ سے ایک پتھر لڑک کر نیچے چلا آیا ہے پہاڑ سے ایک پتھر ٹوٹ کر نیچے آ گیا ہے لڑک کر آ گیا پتھر نیچے اسے لوگ مناظر سمجھتے منظر سمجھتے ہیں اور محض سیر و تفریح کی نگاہ سے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں دیکھو کس طرح پہاڑ سے پتھر ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہے کبھی سوچا کیوں ٹوٹ رہا ہے پتھر اللہ فرماتا ہے پتھر کیوں ٹوٹتا ہے وہ ان لما یا بن خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے پہاڑ سے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت اتنی اس پتھر کے اندر آ جاتی ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور پہاڑ سے ٹکرا کر پہاڑ سے گر کر نیچے آ جاتا ہے وہ پتھر اللہ کی خشیت سے اللہ کے ڈر سے ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالت میں نہیں ہوتا معمولی بات نہیں ہے ان چیزوں پر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمانیات میں اضافہ ہونا چاہیے ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ اب فرما رہا ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافَلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ تم تو تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو تم کیا سوچ رہے ہو کہ ہم جو کچھ کریں گے کیا اس کا کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک حرکت سے باخبر ہے اور اللہ رب العالمین جس دن پکڑ کا ارادہ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں پجا سکتی بنی اسرائیلیوں نے بہت سرکشی کی بہت ظلم کیا اللہ رب العالمین نے اس کی رسی کو بہت ڈھیل کیوں تاکہ وہ معافی تلافی کر لے غلطیوں سے معافی مانگ لے اللہ نے بہت موقع دیا لیکن یہ وہ ظالم قوم یہ وہ زدی قوم ہر گرم قوم اس نے اپنے ظلم سرکشی کی ظلم پر اڑا رہا تکبر کیا استقبال کیا اللہ رب العالمین نے سزا دی کہ اللہ رب العالمین کا غزب نازل ہوا اور تاریخ کے اندر اس قوم کو علیہم غزب جس کو ایسے قوم کے نام سے جانا جاتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ غزب نازل ہوا تو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید کی جو آیات پڑھی جاتی ہے یا ترجمہ جو کیا تفسیر کی جاتی ہے بہت ممکن یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت ہمیں اہل کتاب کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں یا دوسری قوموں کے بارے میں اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے لیکن سب سے پہلے جان لینا چاہیے ہمیں کہ یہ قرآن کوئی ہسٹوری بک نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ کو سنانے کے لیے بیٹھایا گیا ہے بلکہ ہر ایک واقعہ رب پیچھے عبرت ہے معذت ہے اہل ایمان کے لیے حاملین قرآن کے لیے عبرت ہے کہ وہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرے کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعہ سبق یہ ملی کہ انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا آج کے دن میں انسان روزانہ رات کے وقت بستر پر جائے اور کرے صبح سے لے کر شام تک کو دیکھے کہ اس درمیان میں کوئی ایسا شخص جس نے مجھے دین کی ایک باتیں بتائی ہیں اور میرا دل اس کو قبول نہیں کیا ہے اگر نہیں قبول کیا تو کیوں نہیں قبول کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر مار رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے لہذا دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد افتتمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہاں پر یہودیوں سے خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں مسلمانوں کو خطاب کر رہا مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں یہ جو ظالم قوم یہودی جو لوگ یہاں موجود ہیں کیا لوگ ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام جو کلام اللہ کو سن کر یعنی اللہ کے کلام کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں اہل علم لوگ ہیں علم والے ہیں ان کے پاس علم ہے ان کے پاس عقل ہے ان کے پاس اللہ کا کلام جب آتا ہے اپنے علم سے عقل سے سن کر سمجھ کر بھی اس میں تحریف کر دیتے ہیں تبدیلی کر دیتے ہیں کیا یہ کام آج اہل ایمان اور امت مسلمہ کے لوگ نہیں کر رہے کیا ان کے سامنے اللہ کی آیات نہیں پیش کی جاتی توحید کی حقیقت پیش نہیں کی جاتی سنت کی اہمیت ان کے سامنے بیان نہیں کی جاتی کیا ہمارے مولوی ہمارے ملا ہمارے علماء جو علم اور فہم والے ہیں کیا اس میں تحریف نہیں کر دیتے حلال کو حرام و حرام کو حلال نہیں کر رہے تعویز گنڈے جس کو شر کہا گیا کہ من اللہ کا تمیمت الفقت اشرک اس کے اوپر تعویل لا کر کے اس کو درست نہیں بتایا گیا قبروں مزاروں پر چادروں کو چڑھانا اس پر جا کر حاضری دینا وہاں سے نظریں ماننا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا کیا سو حلال نہیں کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ ہر قوم کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھے جاہل لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے حرام کو حلال کرنا یہ جہلا کا کام نہیں ہے ہر قوم کے علماء کا کام یہ ہے ہر قوم کے اندر ایسے علماء جسے علماء سو کہا جاتا ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے ہر دور ہر زمانے میں کہ وہ حرام کو حلال حلال کو حرام خود اپنی ذاتی زندگی کے فائدے کے لیے یہودیوں کی ابھی لوگ تھے ایسے لوگ تھے ایسے علماء وہاں بھی تھے جو حرام کو حلال کرتے تھے حلال کو حرام کرتے تھے اور کتاب میں تحریف کر دیتے یہ لوگ حق بات کو چھپا لیتے تھے آج بھی ہمارے علماء میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو حق کو چھپا لیتے ہیں کل تک کوئی عالم کوئی مولوی آپ جن کی گفتار ان کی تقریروں کو سنتے تھے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا ہمیشہ توحید کی باتیں ہمیشہ سنت کی باتیں ہمیشہ توحید کی باتیں شرک کے خلاف باتیں بدات و خرافات کے خلاف باتیں ہوتی تھیں اچانک تبدیلی آ گئی اچانک تبدیلی آ گئی اب توحید کی باتیں ختم ہو گئی شرک کی باتیں ختم ہو گئی سنت کی باتیں ختم ہو گئی بدت کی باتیں ختم ہو گئی اخلاقیات کی باتیں شروع ہو گئی ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے جوا نہیں کھیلنا چاہیے شراب نہیں پینا چاہیے اخلاقیات پر ان کا ان کا لیکچر ان کی تقریریں شروع ہو گئی اب عقیدہ سے ہٹ گئے عقیدہ توحید سے ہٹ گئے عقیدہ خالت سے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے اب ان کو ذاتی زندگی میں کچھ مفاد کی ضرورت ہے کچھ فائدے کی ضرورت ہے اب اس کی وجہ سے ابھی عقیدے کو بیان نہیں کریں گے عقیدہ بیان کریں گے تو لوگ ہمارے در میں ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور جو مال کی آمد تھی اس کا سلسلہ رک جائے گا لہٰذا ابھی عقیدے کی بات کو چھوڑ کر اخلاقیات کی بات کرو کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کیا ہوا حق کو چھپانا ہوا یہی کام ہے یہودیوں کے یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے آپ تعلق سے کیا خیال کرتے ہیں لوگ ایمان لائیں گے یہ لوگ یہ لوگ ان میں سے اہل علم ہیں یہ لوگ جنہوں نے تحریف کی کتاب کے اندر تو اللہ نے فرمایا حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں اب ویزا لقل الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون یہ آیت کریمہ جو ہے اصل میں یہودیوں میں سے کچھ لوگ جو تھے جو منافقین کے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے یہودی منافق جس کو کہہ سکتے ہیں میں یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ایمان والوں سے ملتے تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے یہودی لوگ اصل مومن نہیں تھے ایمان نہیں لائے تھے وہ منافق قسم کے لوگ تھے تھے یہودی لیکن منافقت پر اڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے معاملے منافقت کرتے یہودیوں کے معاملے میں نہیں یہ بس سمجھے کہ وہاں جا کر کے یہاں نہیں مسلمانوں کے معاملے منافقت کرتے تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ اپنی ایمانداری سے ہم تو ایمان لائے ہیں مومن ہے وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ قَالْ وَتُحَدِّسُونَ مِمَّا فَدَّحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِنْدَ رَبِّكُمْ اور اچھا، جب وہ آپس میں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہیں آپ جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے یعنی تورات کے اندر جو باتیں اللہ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے تعلق سے جو بیان کیا تورات کے اندر دیگر کتابوں کے اندر یہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ جو تھے یہودیوں کے کچھ لوگ ایسے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو بتاتے تھے مسلمانوں کو ہاں ہمارے تورات میں تو یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے تو یہ لوگ یہاں آ کر کہتے دیکھو تمہارے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے تمہارے تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے یہ تم جانتے ہو تو یہ لوگ وہاں جا کر کہتے ہیں یہودیوں سے ارے بھائی ایسی باتیں کیوں ہیں ان کو کہ تم خود ہی حجت بن جاؤ اس کے اوپر میں چھپا کے رکھو اس کو کیوں ایسی بات بتاتے ان لوگوں کو اتلیو تم خود اپنے رب پر حجت قائم کرنا چاہتے ہو کیا ان لوگوں کو بتا دو گے تم تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کہیں گے تم کو کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ایسی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ تاقلون یہ تو اللہ کے پاس تم ان کی حجت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا ان اللہ ما وما کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ اگر یہ چھپائے یا بتائے بتائے یا نہ بتائے یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو جس چیز کو چھپا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ نبی کے ذریعہ سے اس کو ظاہر کر کے رکھے گا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے اندر یہ بات موجود ہے تو آج کا درس یہی تک ختم ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتہ مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ